ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑیں گے جو پختہ نہ ہوں ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہیں سامعین بلایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قسم اور متعلقہ مسائل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور سلا رحمی کے چھوڑنے کے لیے اللہ کی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ جیسے اور جگہ ہے ولا چلی الفضل من کم وسا الیات یعنی وہ لوگ جو اے مسلمانوں تم میں کشادہ حال و فارغ البال ہیں وہ قرابت داروں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے پر قسمیں نہ کھا بیٹھیں انہیں چاہیے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں کیا تمہاری اپنی خواہش نہیں کہ اللہ تمہیں بخشے ایسی قسم اگر کوئی کھا بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے صحیح بخاری میں ہے کہ ہم پیچھے آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے بڑھنے والے ہیں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسی قسم کھا لے اور کفارہ ادا نہ کرے اور اس پر اڑا رہے وہ بڑا گنہگار ہے یہ حدیث اور بھی بہت سی سندوں سے بہت سی کتابوں میں مروی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں مسروق رحمہ اللہ وغیرہ اور بہت سے مفسرین سے بھی یہی مروی ہے ان جمہور کے اس قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم انشاء اللہ میں اگر کوئی قسم کھا بیٹھوں گا اور اس کے توڑنے میں مجھے بھلائی نظر آئے گی تو میں قطعا اسے توڑ دوں گا اور اس قسم کا کفارہ ادا کروں گا صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے رسول اللہ نے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن ثمور رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عبد الرحمن سرداری عمارت اور امامت کی طلب نہ کر اگر بغیر مانگے تو دیا جائے گا تو اللہ کی جانب سے تیری مدد کی جائے گی اور اگر تو نے آپ مانگ لی تو تجھے اس کی طرف سونپ دیا جائے گا تو اگر کوئی قسم کھا لے اور اس کے خلاف میں بھلائی دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور اس نیک کام کو کر لے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کوئی قسم کھا لے پھر اس کے سوا خوبی نظر آئے تو اسے چاہیے کہ اس خوبی والے کام کو کر لے اور اپنی اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اس کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے ابو داود میں ہے نظر اور قسم اس چیز میں نہیں جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہی ہے اور نہ رشتوں نعتوں کو توڑتی ہیں جو شخص کوئی قسم کھا لے اور نیکی اس کے کرنے میں نہ ہو تو وہ قسم کو چھوڑ دے اور نیکی کا کام کر لے اس قسم کو چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام صحیح احادیث میں لفظ ہیں کہ اپنی ایسی قسم کا کفارہ دے ابن عباس رضی اللہ عنہما نی سعید المسیب مسروق اور شعبی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کے ذمے کفارہ نہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو قسمیں تمہارے منہ سے بغیر قصد اور ارادے کے عادتاً نکل جائیں ان پر پکڑ نہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص لات اور عزا نامی بتوں کی قسم کھا بیٹھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے یہ ارشاد رسول اللہ کا ان لوگوں کو ہوا تھا جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے اور جاہلیت کے زمانے کی یہ قسمیں ان کی زبانوں پر چڑھی ہوئی تھیں تو ان سے فرمایا کہ اگر عادتاً کبھی ایسے شرکیہ الفاظ نکل جائیں تو فوراً کلمہ توحید پڑھ لیا کرو تاکہ بدلہ ہو جائے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں جو قسمیں پختگی کے ساتھ دل کے ارادے کے ساتھ قصدن کھائی جائیں ان پر پکڑ ہے دوسری آیت کے لفظ بیما عقت تم المان ہیں ابو داود میں بروایت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرفوع حدیث مروی ہے جو اور روایتوں میں موقف وارد ہوئی ہے کہ یہ لغو قسمیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں اللہ کی قسم اور نہیں اللہ کی قسم غرض بطور تکیہ کلام کے لفظ نکل جاتے ہیں دل میں اس کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ دو دو قسمیں ہیں جو ہنسی ہنسی میں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں ان پر کفارہ نہیں ہاں جو ارادے کے ساتھ قسم ہو پھر اس کا خلاف کرے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا آپ کے علاوہ اور بھی بعض صحابہ اور تابعین نے یہی تفسیر بیان کی ہے یہ بھی مروی ہے کہ ایک آدمی اپنی تحقیق پر بھروسہ کر کے کسی معاملے کی نسبت قسم کھا بیٹھے اور حقیقت میں وہ معاملہ یوں نہ ہو تو یہ قسمیں لغو ہیں یہ معنی بھی دیگر بہت سی حضرات سے مروی ہیں بعض بزرگوں نے فرمایا ہے یہ وہ قسمیں ہیں جو انسان کھا لیتا ہے پھر خیال نہیں رہتا یا کوئی شخص اپنے لیے کسی کام کے نہ کرنے پر کوئی بد دعا کا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے وہ بھی لغو میں داخل ہے یا غصے میں غضب کی حالت میں بے ساختہ زبان سے قسم نکل جائے یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر لے تو اسے چاہیے کہ ان قسموں کی پرواہ نہ کرے اور اللہ کے احکام کے خلاف نہ کرے سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انصار کے دو شخص جو آپس میں بھائی بھائی تھے ان کے درمیان کچھ میراث کا مال تھا تو ایک نے دوسرے سے کہا اب اس مال کی تقسیم کر دو دوسرے نے کہا اگر اب تو نے تقسیم کرنے کی کہی تو میرا تمام مال کعبے کا خزانہ ہے عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ سن کر فرمایا کہ کعبہ ایسے مال سے غنی یعنی بے نیاز ہے اپنی قسم کا کفارہ دو اور اپنے بھائی سے بول چال شروع کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی رشتے نعتوں کے کاٹنے میں ہے اور جس چیز کی ملکیت نہ ہو اس میں نہ قسم ہے نہ نظر کا ماننا یہ روایت ابو داود کی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل جو کریں اس پر گرفت ہے یعنی اپنے جھوٹ کا علم ہو اور پھر قسم کھائے جیسے اور جگہ ہے ولی کقد و کم بھی تم المان یعنی جو تم مضبوط اور تاکید والی قسم کھا لو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والے ہیں اور ان پر حلم و کرم کرنے والے ہیں